ایک رکت بولو ہاں یوں بولو نا نماز چھوڑ دو ہاں نہیں نہیں جب وہ اس رکعت میں جو اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اس میں اگر کوئی اسے سہ ہو گیا تو اب اس کا حکم جو مفرد کے اس میں ہاں جب اپنی کھڑا ہوگا نا پڑھنے اس میں اگر کوئی واجب ترک ہوگا تو اس کو سجاؤ کرنا ہوگا جی ہاں